ہر ایک کو سنت کی تعلیم کرنا چاہیے چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو جو چلا طریقے عشق میں دشوار ہے اس کو جو چلنا طریقے عشق میں دشوار ہے تو ہی ہمت ہار ہے ہاں تو ہی ہمت ہار ہے ہر قدم پر تو جو رہ رو کھا رہا ہے ٹھوکر ہے لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے سختی راہ سے نہ ڈر ہاں ذرا ہمت تو کر گام ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجاموں تک ابتدا کرنا ہے مشکل انتہا مشکل نہیں اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے ایک صاحب نے عرض کیا کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں یہ اکثر لوگوں کا حال ہے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں ایک صاحب نے عرض کیا کچھ حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں ارشاد فرمایا کہ سوچا کرے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اس حیثیت سے حق حاصل ہے جو چاہے کریں دوسرے اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اس کا مقتضا یہ کہ جو بندے کے لیے خیر ہوگا وہی کریں گے لہذا اس کے حاکم و حکیم ہونے کو سوچا کرے ہر مشکل کا حل اسی میں ہے خایا صاحب فرماتے ہیں مالک ہے جو چاہے کرے تصرف مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے بیٹا ہوں میں مطمئن کی یا رب حاکم بھی ہے تو اور حکیم بھی ہے حاکم ہونے جو چاہو کرو چر کرے اللہ تعالیٰ حکیم ہونے کے وہی کریں گے جو ہمارے لیے اچھا ہوگا ڈاکٹر مریض کے لیے وہی کرتا ہے جو مریض کے لیے اچھا ہوتا ہے